حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں میں یہ حکم لے کر واپس آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے میں نے کہا اس نے مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی ہیں انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی میں دوبارہ اپنے رب کی طرف گیا تو اس نے نصف نماز معاف فرما دی میں پھر علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بتایا انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی میں پھر اپنے رب کی طرف گیا تو اس نے فرمایا یہ ادا کرنے میں پانچ ہیں اور یہی ثواب میں پچاس ہیں میرا فرمان تبدیل نہیں ہوتا میں پھر موسا علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیے میں نے کہا مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہوتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک